قطادہ نے بیان کیا اور ان سے صفان بن محرز نے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نام نامعلوم آپ کے سامنے آیا اور پوچھا اے ابو عبد الرحمن یا یہ کہا کہ اے ابن عمر کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کچھ سنا ہے جو اللہ تعالیٰ مومنین سے قیامت کے دن کرے گا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ مومن اپنے رب کے قریب لایا جائے گا اور حشام نے یدنول یدن المؤمنین بجائے یدنی المؤمن کہا مطلب ایک ہی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک جانب اس پر رکھے گا اور اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا کہ فلاں گناہ تجھے یاد ہے بندہ عرض کرے گا یاد ہے میرے رب مجھے یاد ہے دو مرتبہ اقرار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپائے رکھا اور آج بھی تیری مغفرت کروں گا پھر اس کی نیکیوں کا دفتر لپیٹ دیا جائے گا لیکن دوسرے لوگ یا یہ کہا کہ کفار تو ان کے متعلق محشر میں اعلان کیا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا اور شیبان نے بیان کیا ان سے قطادہ نے کہا ہم سے صفان نے بیان کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو پچاسی